ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين واشهد واشهد ان ان لا لا اله اله الا الله الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله صلوات وسلامه عليه وعلى وعلى اصحابه ومن بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد معزز ناظرین و حاضرین جیسا کہ اعلان کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اطلاع پہنچ چکی ہے کہ ہمارے شیخ محترم فضرت ابو زید ضمیر حفظ اللہ آج کے دن ان کی تھوڑی مصروفیت ہے جس کی بنا پر وہ آج درس نہیں دے سکیں گے تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ لگاتار کئی مہینوں سے درس ہو رہا ہے دوران درس ہمارے کچھ بھائی لوگ سوال کرنا بھی چاہتے ہیں جس کے لیے ہاتھ کا اشارہ وغیرہ کبھی کبھار نظر آتا ہے دوران درس تو ہم نے میں مناسب سمجھا کہ آج کے درس کو سوال و جواب کے لیے رکھ دیا جائے اس لیے آج کی جو نشست ہے سوال و جواب کے لیے خاص ہے اور یہ گھنٹہ انشاءاللہ اللہ درس چلتا رہے گا کیونکہ سوال و جواب بھی بہت اہم ہے دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اور ہمارے دین کا ایک بڑا حصہ سوال و جواب کی شکل میں ہمارے پاس پہنچا ہے جبری ربین نے سوال کیا ہمارے نبی نے جواب دیا کفار فارو مشرقین سوال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے آپ کے صحابہ سوال کرتے آپ اس کا جواب دیتے یا وہی کا انتظار کرتے جب وہی آتی تب آپ اس کا جواب دیتے تو اس طریقے سے سوال و جواب کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور آج تک یہ چل رہا ہے اور یہ بھی دین کا علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس سے انسان کے دلوں میں جو شکوک و شبہات ہیں اعتراضات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس لیے آج کی نشست سوال و جواب کے لیے رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے امین یا رب العالمین طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو سوال کرنا چاہیں وہ سوال بھیجیں اور ہمارے فہیم صاحب ہیں کوآڈینیٹر پروگرام کے سمجھ لیجئے وہ سوال پڑھ کر کے سنائیں گے اور انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہمیں جواب معلوم ہوگا تو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور اگر نہیں معلوم ہوگا تو کہہ دیں گے کہ ہمیں اس کا جواب نہیں معلوم ہے لا ادری اس کا جواب ہم نہیں جانتے تو یہ طریقہ ہوگا سوال اور جواب کس نشست کو کے تعلق سے اللہ تعالی ہم سب کو حق پر قائم رکھے اور اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق اللہ اللہ خیر خیر شیخ دے ابھی تک کسی بھائی کا سوال آیا تو نہیں ہے میرا سوال یہ تھا شیخ کہ الحمد للہ ہم اتنے عرصے سے اخلاق کے متعلق سن رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں الحمد للہ اللہ کرے سوال یہ تھا کہ شیخ الحمد للہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ساتھیوں کا ماشاء اللہ اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں بہت سلجھے ہوئے اخلاق کے بہت اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں اور وہ معروف بھی ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان کے ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں لیکن ان کی زندگی میں جو ہے عقیدے سے متعلق غلطیاں ہیں اور ان کی عبادات کے طریقے میں سنت کی خلاف ورزی ہے تو کیا یہ اخلاق ان کے لیے فائدہ مند ہے اس طرح کے بہترین اخلاق کیا کیا ان کی زندگیوں میں میں ہے نہیں سن سن پایا پایا بڑھیا سے ان کی زندگی میں جو ہے عقیدے کی برائیاں پائی جاتی ہیں بدعقید کی پائی جاتی ہے اور ان کی عبادات کے طریقے میں سنت کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے جی، جی۔ سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے لیکن ان کے عقیدے کے اندر خلل ہے اور عبادتوں کے اندر بھی خلل ہے سنت نہیں پائی جاتی یا شرک وغیرہ پایا جاتا ہے تو کیا یہ اخلاق سے ان کا فائدہ ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے بلا شبہ اخلاق کی بہت بڑی اہمیت اسلام کے اندر جس طریقے سے اللہ کے صلی صلی اللہ علیہ وسلم توحید دے کر کے دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے آپ کو اخلاق بھی دے کر کے بھیجا گیا اللہ کے سو کی حدیث تو لے اتم امام مکاریم الاخلاق میری بحثت اس لیے ہوئی ہے یا اس لیے بھی ہوئی ہے کہ ہم مکارم اخلاق کی تکمیل کریں اچھے اخلاق لوگوں کے درمیان پھیلائیں اس کو عام کریں تو اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت و ضرورت ہے لیکن جو سب سے بڑا اچھا اخلاق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان عقید توحید پر قائم ہو صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ رب العامن کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرے یہ اساس اور بنیاد ہے اس لیے یہ چیز انسان کے اندر سب سے پہلے ہونی چاہیے اور جس انسان کے پاس لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق تو ہوں لیکن اللہ رب العامن کے ساتھ اچھا اخلاق نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں اس کی تعریف ہو سکتی ہے اس کی مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دور کر سکتا ہے اور بھی دنیا فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ لیکن آخرت میں اسی انسان کو فائدہ ہوگا جو توحید خالص پر ہوگا اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھتا ہوگا اسی آدمی کے لیے فائدہ ہوگا کیونکہ اللہ سے بڑا کسی کا حق نہیں ہے نہ ہمارے ماں باپ کا ہے نہ ہمارے رشتے داروں کا ہے نہ میاں بیوی کا ہے نہ بھائی بہنوں کا ہے دنیا کے کسی کا بھی حق اللہ تعالیٰ سے بڑا حق نہیں ہے سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے اس لیے انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق ہے مالک ہے وہی سب کا معبود حقیقی ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اس کے بعد دیگر لوگوں کے حقوق ادا کرے تو اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہے اس کی یہاں شرک ہے کفر ہے نفاق ہے اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں یقیناً لوگوں کے ساتھ اخلاق سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آخرت کے اندر فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ رب العالمین نے مشرقین پر جنت حرام کر دیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے تو اللہ کے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرے اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے اور اللہ کا بندوں پر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ تعالیٰ کی بات کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے تو جنت میں جانے کے لیے توحید خالص شرط ہے شرک سے بچنا ضروری ہے اگر انسان شرک سے نہیں بچے گا توحید خالص پر نہیں ہوگا تو دنیاوی لوگوں کے ساتھ اس کے اخلاق کا اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو انسان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ لوگوں سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو لوگوں کے حقوق میں اگرچہ ہمارے پاس یعنی اخلاق ہے اچھا معاملہ ہے تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو توحید پر قائم رکھے اور شرک وغیرہ سے محفوظ رکھے کا سوال یہ ہے کہ اگر سفر میں نماز مکمل ادا کی جا سکتی ہے تو کیا کر سکتے ہیں یا پھر قضا کرنا ضروری ہے خزا یا خسر پوچھنا چاہ رہے ہوں گے شیخ سوال یہ ہے کہ اگر سفر میں نماز مکمل ادا کی جا سکتی ہے تو کیا کر سکتے ہیں یا پھر خزا کرنا ضروری ہے میرے خیال ہے یہ پوچھنا جا رہے ہیں کہ خسر کرنا ضروری ہے جی جی سفر کے اندر نماز جو ہے قصر کر کے پڑھنا ہی یہی اصل ہے جیسا کہ ہفتے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب نماز فرد ہوئی دو دو رکعت تھی تو سفر میں دو رکعت باقی رکھی گئی اور گھر کے اندر جب انسان مقیم رہتا ہے تو اس کے اندر زیادہ کیا گیا تو جب انسان مسافر ہے تو وہ نماز کو قصر کر کے پڑھے گا جو چار رکعت والی نماز ہے وہ دو کر کے پڑھے گا اگر وہ مسافر ہے تو اور جمع کرے گا وہ تو یہ جو حکم ہے قصر کا یہ مسافر کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو مسافر ہو نماز کو قصر کے ساتھ پڑھے اللہ یہ کہ اگر وہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جو مقیم ہے تو اسی صورت میں امام کو کا کی پیروی کرتے ہوئے اس کو پوری نماز پڑھنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لی اتما بھی امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے اس کی پیروی کی جائے لہذا امام اگر مسافر نہیں ہے مقیم ہے تو اس کے پیچھے انسان کو پوری نماز پڑھنا ہوگا جو مسافر ہے اسے بھی پوری نماز پڑھنی پڑے گی لیکن اگر خود نماز پڑھتا ہے یا سارے کچھ مسافر ہیں سب مل کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اسی صورت میں اسے قصر کر کے نماز پڑھنا ہوگا جی درس کے وقت تو ساتھیوں کا سوال زیادہ ہوتا ہے لیکن ابھی کسی کا ابھی تک کوئی سوال آیا نہیں ہے آسر میں لوگوں کو بہت پہلے سے اطلاع نہیں تھی تو اس لیے بھی شاید لوگ پہلے سے تیار نہیں تھے اچانک انہیں اطلاع ملی تو ہوتا ہے کہ دوران درس انسان کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں اور جب سوال جاری رہتا ہے تو اس وقت اور زیادہ ہو جاتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں جی کیا اسلامک کتابوں کے اسلامک کتابوں کے کاروبار کو ہر وقت وضو کر کے رکھنا ضروری ہے کاروباری کو کیا اسلامی کتابوں کو کاروباری کو ہر وقت وضو کر کے رکھنا ضروری ہے یہ سوال ہے نہیں وضو کر کے رکھنا ضروری نہیں ہے اسلامی کتابوں کو انسان بغیر وضو کے کوئی بھی کتاب اس کو چھو سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے حتیٰ کی قرآن کریم کو بھی بغیر وضو کے انسان چھو سکتا ہے حتیٰ کی تلاوت بھی کر سکتا ہے اگرچہ بہتر یہی ہے کہ وضو کرنے کے بعد انسان قرآن کی تلاوت کرے لیکن بغیر وضو کے انسان قرآن کو چھو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے جی اور وہ جو آئے تھے کہ لائمسم المتحرور اس سے مراد جو ہے انسان نہیں مراد ہیں بلکہ اس سے مراد فرشتے ہیں اسے اللہ رب العامی نے اسے پہلے لوہے محفوظ کا تذکرہ کیا فلاح و سم قسم اللہ کریم فی کتاب مخنون لائم تحرن کتاب مقنون سے مراد لوح محفوظ ہے چھپی ہوئی کتاب کیونکہ وہ ایسی کتاب ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے تو اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر متحرون یہاں متحرون سے مراد فرشتے مراد ہے اور اللہ کے صور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے ہر حال میں آپ کبھی وضو کی حالت میں ہوتے کبھی وضو کی حالت میں نہیں ہوتے تھے تو اس لیے اسلامی کتابوں کو چھونے کے لیے یا لوگوں کو دینے کے لیے یا رکھنے کے لیے وضو کی حالت میں رہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے ایک سوال یہ ہے کہ پندرہ شابان کے متعلق مختصر طور پر وضاحت کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پندرہ شابان کو ہمارے ملک میں لوگ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور اس رات عبادت کا اہتمام کرتے ہیں قبرستان کی اجتماعی زیارت کرتے ہیں اور حلوے وغیرہ بھی بناتے ہیں نمازوں کے اہتمام کیا جاتا ہے مسجدوں کو لوگ سجاتے ہیں گھروں کو سجاتے ہیں جماعت کے ساتھ باقاعدہ مسجدوں کے اندر لوگ جا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں بدعات ہیں اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شب برات کہنا ہی غلط ہے اسے لوگ شب برات کہتے ہیں اور شب برات لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے شب برات اصل میں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو روافظ ہیں شیعہ ہیں انہوں نے شب برات اس کا نام رکھا ہے وہ اصل میں ان کے عقیدے کے مطابق ان کا جو بارہواں امام ہے وہ شعبان کی چودہ تاریخ کو اس کی ولادت ہوئی اس لیے وہ جشن مناتے ہیں اور شعبان کی پندرہ تاریخ کو شب برات مناتے ہیں شب برات کا مطلب یہ ہے کہ آزادی والی رات چونکہ اس قرآن کو لوگ نہیں مانتے ہیں اس لیے وہ لوگ شب برات مناتے ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کا بارہواں امام جو اصلی قرآن اسے مصف فاطمہ کہتے ہیں وہ لوگ وہ لے کر کے غار میں چھپ گیا ہے اور وہ آخری وقت میں آئے گا وہ لوگ باقاعدہ انتظار کرتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا اور امام صاحب قرآن لے کر کے باہر نکلیں اس لیے وہ لوگ شب برات کہتے ہیں ورنہ شب برات کسی بھی حدیث میں اس کا نام نہیں آیا ہے شعبان کی پندرہویں تاریخ کا ذکر آیا ہے یا پندرہویں رات کا لیکن شب برات یا للت البرات کا نام کسی بھی حدیث کی کے اندر یہ لفظ نہیں آیا ہوا ہے تو اس لیے اس رات کو شب برات کہنا یا اس رات عبادت کا اہتمام کرنا یہ سب دین کے اندر بدعت ہے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ایسے ہی اجتماعی زیارت کرنا قبرستان کی یہ بھی غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ شابان کی پندرہویں رات آپ گئے زیارت کرنے کے لیے وہ مقصد نہیں تھا کہ شابان کی پندرہویں رات ہے اس لیے ہم جا رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو آپ ہر سال جاتے لیکن کبھی اتفاق پڑ گیا آپ چلے گئے جیسے اور دنوں میں آپ جایا کرتے تھے راتوں میں جایا کرتے تھے تو اس لیے اس کو بنیاد بنا کر کے قبرستان کی زیارت کے لیے جانا عورتوں کا مردوں کا اور سب کا رات بھر وہاں گزارنا جا کر کے پھول پتیاں چڑھانا یہ ساری چیزیں جہاں بدعت خرافات ہیں وہیں غیر مسلموں کی نقالی بھی ہے اور ان کی مشابیت بھی ہے اور یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان انہیں بدعت اور خرافات کے اندر پھنس کر کے رہ گیا ہے اور اس کے یہاں سنت کا اہتمام نہیں ہے شب بر شب قدر آتی ہے گزر جاتی ہے کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں لوگ لیکن جب شب برات آتی ہے تو لوگ بڑا اس کا اہتمام کرتے ہیں اور جو پنج وقتہ نماز بھی نہیں پڑھتے جو نماز اللہ نے فرض کر دیا ہے وہ بھی جا کر کے اس رات نماز پڑھتے ہیں ابھی پرسوں ایک صاحب نے میرے پاس فون کیا ایک کیمپ سے اور کہا کہ یہاں اس کیمپ کے اندر نماز ہو رہی ہے آج کون سی بات ہے کون سی نماز ہو رہی ہے تو ہم نے کہا کوئی نماز نہیں ہے نہ سورج نہ چاند گراں رہے اور نہ کوئی نماز ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں لوگ پڑھ رہے ہیں اور میں ایسے دیکھوں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جاتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے جو کبھی مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں یہی صورت حال ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بدعات پر عمل کر کے ہم کو جنت مل جائے گی جو فرض نماز ہیں اس کو نہیں پڑھیں گے لیکن بدعت کے کرنے میں بہت آگے رہتے ہیں اسی لیے جو شیطان ہوتا ہے اس کو بدعتی سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا بدعتی سے توبہ کی امید کم ہوتی ہے کیونکہ بدعتی بدعت کو سنت اور اجر و ثواب کا کام سمجھ کے کرتا ہے ایک آدمی نافرمانی کرتا اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں پڑھتا یا کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ غلط ہے یہ لیکن یہ لوگ جو بدعتی ہوتے ہیں بدعت کو کار ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اس لیے ان سے توبہ کی امید بہت کم ہوتی ہے اللہ یہ کہ جسے اللہ اللہ توفیق دے دے تو یہ ساری بدعات اور خرافات ہیں جو ہمارے ملکوں میں لوگوں نے رائج کر رکھا ہے شابان کے مہینے میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سوم رکھا کرتے تھے وہ بھی شابان کی پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے ہمیں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد آپ نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اور اس کا مطلب یہ کہ انسان لگاتار روزہ نہ رکھے شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد یا یہ کہ شروعات نہ کرے البتہ جو آدمی ہمیشہ پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے وہ رکھے گا یا جس آدمی کے اوپر روزوں کی قضا ہے وہ بھی بعد میں رکھ سکتے ہیں شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد لیکن مکمل شابان کے مہینے پورے روزے رکھنا اس سے منع کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ صرف رمضان وہ مہینہ ہے کہ آپ پورا روزہ رکھتے تھے اور اگر شابان انسان پورا روزہ رکھے گا پورا ایک مہینہ پھر فرض روزہ آنے والا ہے انسان کو کمزوری لاحق ہو جائے گی اس لیے آپ نے پندرہ کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا تمہارے ملکوں میں جو عبادات وغیرہ کی جاتی ہیں قبرستان کی زیارت یا حلوہ خوری کی رسم کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں بدعات ہیں خرافات ہیں ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے بے حد ضروری بھائی کا سوال ہے کہ بار بار عمرہ حج کرنا کیسا ہے مجھے جب جب بھی وقت ملتا ہے تو عمرہ عمرے کے لیے جاتا ہوں لیکن ایک دوست نے کہا ہے کہ عمرہ اور عمرہ اور حج ایک دفعہ کافی ہے بار بار جانا بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں بالکل بہت حد تک ان کی بات صحیح ہے کہ بار بار عمرے کے لیے جانا کم سے کم اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ آدمی کے سر پر بال آ جائیں آدمی کے سر پر بال آ جائیں کم سے کم اتنا فاصلہ ہونا چاہیے عمرے کے درمیان اور ساتھ ہی ساتھ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو زیادہ ضرورت مند ہیں محتاج ہیں تو وہ پیسہ اگر ان پر خرچ کر دیا جاتا ہے تو اس میں بھی انسان کو اجر و سوا ملتا ہے کیونکہ عمرے کی جو عبادت ہے انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے لیکن اگر انسان لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اور ان پر خرچ کرتا ہے ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے تو اسی صورت میں اسے زیادہ عزر ملتا ہے عمرہ یا حج ایک ہی بار واجب ہوتا ہے بار بار واجب نہیں ہوتا ہے ایک بار انسان نے زندگی میں کر لیا اس کے لیے کافی ہے اس لیے انسان یہ دیکھے کہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اگر زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے اور انہیں ان کا تعاون کیا جائے انسان اپنے حج کو اور عمرے کو مؤخر کر دے اور ان کا تعاون کرے یا اس طریقے سے مدرسے کی تعمیر ہے مسجد کی تعمیر ہے خیر کا کام ہے اس میں انسان پر چڑھ کر کے حصہ لے تو یہ انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اگر انسان دونوں کو پر عمل کر لیتا ہے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے تو بہرحال بار بار عمرے کرنا کہ سب آنے سے پہلے جا جا کر کے ہمیشہ یہ اس طرح سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے جی عمر سے متعلق ایک اور سوال یہ ہے کہ حرم کے حدود میں رہنے والے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ لوگ گھر سے حرم باندھیں گے یا حدود حرم کے باہر جائیں گے اگر حدود حرم کے اندر ہیں تو حدود حرم سے باہر جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے حج کے لیے وہیں سے ارام باندھیں گے لیکن عمرہ کے لیے ان کو حدود حرم سے باہر جانا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوبارہ عمرہ کرنا چاہا تو آپ نے ان کے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا اور ان کو تنائم لے کر کے گئے اور تنائم سے جا کر کے انہوں نے احرام باندھا ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور جب آپ عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ ارانہ ایک جگہ ہے وہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر کے آئے تو مکے کے لوگ یا حدود حرم کے اندر رہنے والے مکے کے اندر اگر وہ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو حدود حرم سے باہر جا کر کے احرام باندھنا ہوگا چاہے تنہیم جائیں جہرانہ جائیں کسی بھی جگہ چلے جائیں حدود حرم سے ان کو باہر جانا حج کے لیے وہیں سے احرام باندھیں گے حج کے لیے وہ لوگ وہیں سے احرام باندھیں گے حج کے لیے حدود حرم سے باہر جانا یہ ان کے لیے نہیں ہے جی شیخ سوال یہ ہے کہ اگر اگر کیش پر کوئی چیز چودہ ہزار میں ہے مل رہی ہے اور وہی چیز انسٹالمنٹ پر بھی چودہ ہزار پر مل رہی ہے یعنی زیرو پرسینٹ انٹرسٹ پر زیرو پرسینٹ سود پر تو اس کا خریدنا اس کو خرید سکتے ہیں کیا ہاں بالکل خرید سکتے ہیں یہ تو اور اچھی بات ہے اس کی طرف سے آسانی ہے اور کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کی آسانی رکھی ہے کہ اگر کیش لینے پر بھی وہی قیمت ہے اور ادھار دینے پر بھی وہی قیمت ہے دونوں میں فرق نہیں ہے تو اسی صورت میں وہ احسان ہے ایک طرح کا کہ آپ کو ادھار پر دے رہا ہے لیکن جب ادھار دے وہ تو قیمت معلوم ہونی چاہیے وقت معلوم ہونا چاہیے کب تک دینا ہے یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو ساری چیز معلوم ہو کہ ہم کو اتنا دینا ہے اتنے مہینے کے اندر دینا جی تو یہ احسان ہے اس کا کیونکہ آپ ایک ساتھ میں پچاس ہزار جمع کرنا مشکل ہے لیکن اسی کو اگر آپ پانچ مہینے میں جمع کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تو اگر وہ بڑھا کر کے نہیں لیتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر بڑھا کر کے لیتا ہے تو اس میں علماء کے اختلاف ہے علماء کی جماعت کہتی ہے کہ جائز نہیں ہے انہیں میں سیوام علمائی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ہمارے یہاں کے ہندوستان کے بھی بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کا ہی فتویٰ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں دو بے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ادھار بیچ رہا ہے اور سامنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے لہذا اس کی بنیاد پر وہ قیمت بڑھا سکتا ہے اور یہ دونوں الگ الگ بے ہوگی ایک بے نہیں ہوگی بہرحال یہ مختلفی مسئلہ ہے لیکن جو سوال کیا گیا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی اختلاف کی بات ہے جی اللہ خیر ایک اور سوال تھا ساتھی کا کہ محرم اور غیر محرم کی تفصیل قرآن اور حدیث کے حوالے سے دلیل کے ساتھ بتائیں محرم اور غیر محرم محرم ہوا ہے جس سے آدمی کی شادی ہمیشہ کے لیے حرام اسے محرم کہا جاتا ہے محرم ہوا ہے جس سے آدمی کی شادی ہمیشہ کے لیے حرام اس کو محرم کہا جاتا ہے کچھ شادیاں ایسی ہیں جو وقتی طور پر حرام ہوتی ہیں لہذا وہ محرم نہیں ہوگا جیسے سالی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے جب تک اس کی بہن آدمی کی زوجیت میں ہے اگر وہ بہن کو طلاق دے دے اس کی بہن کو یا وہ خلا لے لے یا نکاح فس ہو جائے یا وفات ہو جائے بہن کی مان لیجیے تو اس کی بہن سے وہ شادی کر سکتا ہے لہذا یہ محرم نہیں ہوگا محرم کہتے جو ہمیشہ کے لیے جس سے شادی حرام ہو اس کو وہ محرم ہوتا ہے یعنی جس عورت کا نکاح ہے کسی مرد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حرام ہو باپ بیٹا ہے بھائی ہے ماموں ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے تو صورت میں یا داماد ہے داماد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرم کے اندر آتا ہے تو اس سے رشتہ حرام ہوتا ہے اس کو محرم کہا جاتا ہے جو قرآن اللہ نے جن رشتوں کو بیان کیا ہے آپ ان پر غور کریں گے یہی چیز سمجھ آئے گی کہ وہی رشتے مراد وہاں پر جن سے رشتہ شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا تو ان کو محرم کہا جاتا ہے جی اللہ خیر شکر ایک اور سوال تھا کسی بہن کا کہ جو ہے یہ ساس کی بہو پر کیا ذمہ داری ہے اور بہو کی ساس پر کیا ذمہ داری ہے اور جو ہے اس کے علاوہ جو گھر میں نند ہوتی ہے اس کی اپنے بھاوچ کے ساتھ یعنی بھائی کی اہلیہ کے ساتھ اس کے رشتے اس کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے اور پھر اسی کے ساتھ انہوں یہ بھی یہ بھی لکھتے ہیں کہ ماں کو اپنی بیٹی کو اس تعلق سے کیا نصیحت کرنا کرنی چاہیے بھائی دیکھیے سب کا ایک دوسرے کے ساتھ بہتر رشتہ ہونا چاہیے کیونکہ ایسے رشتے ہیں جس سے سب کا گزر ہوتا ہے اگر کوئی ساس ہے تو وہ بھی کسی کی ساس بنے گی کوئی کسی کی بہو ہے تو اس کی بھی بہو ہوگی کوئی کسی کی نند ہے تو اس کی بھی کوئی نند ہوگی یہ سب ایسے رشتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لہذا ہر ایک کے ساتھ انسان کو یا ایک عورت کو اچھا معاملہ کرنا چاہیے ساس کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے اور جو بہو ہے اسے بیٹی کا کردار ادا کرنا چاہیے اور جو نند ہے اسے بہن کا کردار ادا کرنا چاہیے اگر یہ کردار ادا کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں جو اختلافات ہیں لڑائی اور جھگڑا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اگر ہم کسی کی اپنی بیوی بنا کر کے لے کر آتے ہیں یا بہو بنا کر کے تو بھی کسی کی بیٹی ہے ساس چاہتی ہے کہ ہماری بیٹی کی ہمارا داماد اس کی عزت کرے اس کا خیال رکھے لیکن وہی اس کا بیٹا جب اس کی بہو کی عزت کرتا ہے یا حق ادا کرتا ہے تو لوگ اسے تانا دیتے ہیں تو یہ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے اللہ کے سر کی حدیث ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرو جب میں چاہتا یہ ہوں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہمارا داماد اچھا معاملہ کرے تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم بھی ہمارے گھر میں جو آئی ہوئی بھی کسی کی بیٹی ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا اچھا معاملہ ہونا چاہیے تو انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے اور اپنے لیے پسند کا مطلب یہ ہے کہ خیر جیسا کہ بعض باتوں کے اندر خیر کا بھی اضافہ ہے ہر انسان اپنے لیے خیر چاہتا ہے لوگ ہماری عزت کریں ہماری خدمت کریں یہی انسان کو دوسروں کے لیے بارے میں سوچنا چاہیے تو اگر یہ ذہن میں ہمارے رہے گا کہ سب اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں ایک دوسرے کو دینی بہن سمجھ کر کے اور اپنے آپ کو جگہ پر رکھ کر کے تو ان اللہ جو اختلافات ہیں وہ سارے اختلافات دور ہو جائیں گے اور ماں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی کو صبر کی اور اس کے شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی اور اس کی خدمت کرنے کی وصیت کرے کیونکہ شوہر کا درجہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اگر سجدہ جائز ہوتا ہے غیر اللہ کے لیے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں تو یہ نصیحت کرنی چاہیے یہ نصیحت نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹی تم جا رہی ہو اسے گھر میں وہاں رانی بن کر کے رہو گی لوگ تمہیں تمہارے لیے نوکرانی رہیں گے اور تمہیں کام نہیں کرنا پڑے گا اور اس طریقے سے تم رانی بن کر کے زندگی گزارو گی تمہارا سر پر کنٹرول رہے گا اس طرح کا مزاج بنانے سے عورت کا یا لڑکی کا مزاج خراب ہو جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد پھر وہی شہانہ زندگی ڈھونڈتی اور جب نہیں ملتا ہے تو اسی صورت میں پھر اختلافات ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے لہذا ماں کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرے پیار سے محبت سے اور ان کو بتائے کہ شوہر کا کردار کیا ہے اور زندگی میں اگر کبھی پریشانی آئے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے اور تم اس کا دل جیتو اپنے شوہر کا تب جا کر کے وہ تمہارا یعنی تمہارا دل وہ جیتے گا تو اس طرح کی نصیحت کرنا چاہیے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسی مائیں ہیں کچھ ایسے والدین ہیں جو اپنی لڑکی کے لیے طلاق اور خوراک کا ذریعہ بن جاتے ہیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے فوراً وہ بھائی بھی ناراض ہو جاتا ہے اور ماں اور باپ بھی ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہے اور اپنی بہن بہن کو یا اپنی بیٹی کو اپنے گھر بلا لیتا ہے اور کہتا کہ ہم اپنے گھر پر رکھیں گے پالیں گے پوسیں گے اور ایک آدھ سال گزرتا ہے پھر لڑائی جھگڑا اختلافات شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ماں باپ ہر چیز پوری کر سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے مرد ہوئی عورت اس کے اندر جو شہوت رکھی ہے اس کے پورے کرنے کا جو ذریعہ اور سبب اللہ نے بنایا ہے وہ نکاح اور رشتہ ہے شادی ہے اور یہ دونوں مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے یہ لہذا ماں باپ کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ انہیں تسلی دیں انہیں صبر کرائیں اور اختلافات وغیرہ ہوں تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں یہ کردار ہونا چاہیے الٹا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی لڑکی یا بہن کی طرف سے جا کر کے لڑیں اور اسے ہم کہیں کہ ہم اپنے گھر لے کر کے چلتے ہیں اور ہم تمہیں رکھیں گے اور ہم تمہارا خرچ پورا برداشت کریں گے تو ایسی صورت میں کیا ہے لڑکی کے اندر اور زیادہ غرور آ جاتا ہے نخوت آ جاتی ہے اور پھر وہ شوہر کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے تو ان سب چیزوں پر ہمیں دھیان دینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیا میں سوال یہ ہے کہ مشرق اور مشاہین کے علاوہ سارے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس حدیث کے متعلق ہمارے لیے کیا حکم ہے کیا کوئی خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے دیکھیے یہ حدیث ہے شعبان کی پندرہویں رات کے تعلق سے اور اس حدیث کی صحت اور ضائف ہونے میں علماء کے اختلاف ہے علماء کی ایک جماعت اس حدیث کو صحیح نہیں مانتی ہے لیکن اس دور کے عظیم محدث اور مجدد امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان شرک سے محفوظ رکھے اللہ کے سر کی حدیث مشرق اور مشاہن کے سوا سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے مشرق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا کیونکہ ظاہر بات ہے مشرق کے لیے مغفرت نہیں ہے اللہ نے صاف فرما دیا اللہ علیہ شرکابی کا بھی و مادون ادال اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو جو سے کمتر ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا تو شرک والے کے لیے مغفرت نہیں ہے شرک کوئی بھی کرے چاہے کلمہ گو مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے کوئی بھی شرک کرے وہ شرک ہے ایک مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی کی جنازے کی نماز چالیس لوگ پڑھ دیں ایسے چالیس لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرماتا ہے اب ظاہر بات ہے جو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں وہ کون پڑھتا ہے مسلمان ہی پڑھتے ہیں غیر مسلم تو جنازے کی نماز نہیں پڑھتے پھر ہمارے نبی نے قید کیوں لگائی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نماز پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ جا کر کے دوس کے اندر جو بت ہے جا کر کے وہاں عورتیں یعنی اس کا طواف نہیں کریں گی تو بہت ساری حدیثیں ہیں اور ہمارے بھی یہ بھی فرمایا ہے کہ تم سابقہ امتوں کی پیروی کرو گے سابقہ امتیں یہود و نصارہ جو گزر چکے ہیں یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے اور یہود و نصارہ نے شرک کیا کفر کیا جب ہم ان کی پیروی کریں گے تو ظاہر بات ہے جب ان کے یہاں شرک تھا تو تمہارے یہاں بھی شرک آئے گا یہ تو خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ کے سر نے فرمایا اللہ تب ثنا منکان و قبل تم سے جو پہلے گزرے ہیں ان کے تم طریقے کی پیروی کرو گے تو جو پہلے گزرے یہود و نصارہ ان کے اندر شرک آیا تو یہاں بھی شرک آئے گا بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا ہے ایک مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے اللہ کے عبادات کو کسی اور کے لیے کرتا ہے طواف اور قربانی نماز روزہ حج دکات یا رکوع اور سجدے خالص اللہ کے لیے ہیں اگر کسی اور کے لیے کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس طریقے سے اللہ ہی عالم الغیب ہے اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو شرک کرنے والے کے لیے مفرت نہیں ہوگی اور مشاہم جس کے دل کے اندر کینا ہے اور کپٹ ہے جس کے دل کے اندر کینا اور کپٹ ہے نفرت اور حسد ہے تو یہ حدیث ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں شرک سے دور رہنا ہے اور اپنے دلوں کو پاک و صاف بھی رکھنا ہے اور اس حدیث سے اس رات عبادت کرنے کا کوئی اہتمام کا ثبوت نہیں ملتا ہے کیونکہ آپ نے نہیں فرمایا جو عبادت کر رہا ہوگا اسی کے لیے مغفرت ہوگی ہمارے نبی نے عام بات فرمائی ہمارے نبی نے بات عام فرمائی ہے یہ نہیں کہا جو عبادت کرے گا اس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا ایسا کچھ نہیں کہا گیا حدیث کے اندر اس لیے اس رات اللہ تعالیٰ لوگوں کی مفرت کرتا ہے البتہ جو شرک کرنے والے ہیں اور جن کے دلوں میں حسد ہے اور عداوت اور بغض ہے ان لوگوں کی مفرت نہیں ہوگی اور ان دونوں کو چھوڑ کر کے باقی سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتا ہے تو یہ حدیث خود ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی مفرت چاہتے ہیں اور عداوت سے اور نفرت سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو اگر ہم اللہ رب کی مغفرت چاہتے ہیں جی اللہ خیر شیخ ایک سوال تھوڑا سا تفصیل ہی ہے وہ بھائی جو ہے سعودی عرب میں تھے ماشاءاللہ کافی عرصہ اور جب تک یہاں تھے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو دیا تو وہ وہاں پر ہندوستان میں گھر بنائے کمپلیکس بنائے اور اس کمپلیکس میں وہ اپنے بھائی دو بھائیوں کو کسی کو ملگی دیا اور کسی کو فلیٹ دیا اور ان سے کرایہ لیتے ہیں لیکن اعتراض یہ آیا ہے کہ کہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں آپ اپنے بھائیوں سے کرایہ لے کر اپنے سے کرایہ نہیں لینا چاہتے نہیں لینا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ ان ان کے بھائی بہن ہمیشہ سے یہ گلا کرتے ہیں کہ آپ اپنا حق ادا نہیں کرتے ان کا سوال یہ کہ کیا یہ رشتے دار کے خلاف ہے کیا یہ اس نے سلوک کے خلاف ہے کہ میں کرایہ لوں حالانکہ میرے بھی بیوی بچے ہیں ان کا بھی حق ہے تو میں کس حد تک اپنے بھائی بہن کا حق ادا کروں اور ان کا رشتہ نبھاؤں نہیں دیکھیے بالکل غلط نہیں ہے بھائی سے کرایہ لینا اگر بھائی انہوں نے دکان دے رکھا ہے تو کرایہ لیتے ہیں تو کرایہ لینا یہ غلط نہیں ہے اور اب یہ کریں وہ کہ کرائے کے اندر تخفیف کر دیں کرایہ جیسے اور لوگ زیادہ دیتے ہیں ان سے کم لیں یا اس طریقے سے کبھی کبھار معاف کر دیا کرے اگر ان کے پاس استطاعت ہے تو ورنہ ظاہر بات ہے بھائی کی کمائی ہے بھائی کمائی میں بھائی کا حصہ نہیں ہوتا تو بھائی جب کمایا اس نے خود بنایا اور پوری دولت اس نے لگائی اور سب کچھ کیا اس وقت ان لوگوں نے کیوں نہیں سوچا کہ بھائی ہمارا بھائی سب کر رہا لاؤ ہم بھی اس کا تعاون کریں کسی نے تعاون نہیں کیا اس نے پورا اپنے پیسے سے سب کچھ بنایا اور اب جب کمانے کا وقت آیا تو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ایسا کرنا نہیں مناسب ہے اور ان کا بات ان کی بات یہ صحیح نہیں ہے ان کے لیے باقاعدہ جائز ہے کیا نام ہے کرایہ لینا کوئی حرج کی بات نہیں ہاں اگر اللہ ان کو دیا ہے تو نہ لیں الحمدللہ اچھی بات ہے اگر وہ اللہ ان کو دے رکھا ہے اور وہ نہیں لیتے ہیں تو اور اچھی بات ہے لیکن کرایہ لینا یہ غلط نہیں ہے ان کا ان کے بھی بال بچے ہیں ظاہر بات ہر آدمی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس اور حلال طریقے سے لیتے ہیں کرایہ ان سے لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی دوسرا آدمی آئے گا تو کرایہ دے گا اسی لیے معذرت ہاں۔ میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں ان کا یہ سوال یہ بھی تھا کہ ابھی ان کا سرمایہ وہ واپس چلے گئے ہندوستان کو اور ان کا سرمایہ صرف یہی ہے جو بھی کرایہ آتا ہے ملکیوں سے فلیٹ سے ہاں، نہ واپس گئے ہوں اگرچہ واپس نہ گئے ہوں تو بھی اگر وہ لے رہے ہیں تو کوئی کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں وہ کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر وہ فری میں دیں ان کو یا کرایہ کم لیں ان سے یا کچھ معاف کر دیا کریں تو یہ اور اچھی بات ہے لیکن ان کا کرایہ لینا یہ شریعت کی روشنی میں بالکل صحیح ہے کوئی غلط نہیں ہے یہ جی ایک سوال آیا ہے کسی کا میں ایک بات کہوں گا اس مناسبت سے کہ ہمارے لوگ یہاں کے لوگ ایک طرفہ سوچتے ہیں ایک طرفہ یہ سوچتے ہیں کہ جو آدمی کماتا ہے مان لیجیے باہر رہتا ہے بال بچوں کو چھوڑ کر کے بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف انہی کے اوپر حق ہمارا بنتا ہے کیا ان لوگوں پر یہاں کے رہنے والوں کا حق نہیں ہے چلے یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس مال اللہ نے دیا ہے ان کو مال سے کرنا چاہیے لیکن وہی لوگ جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کسی کے پاس کھیتی باڑی ہے کسی کے پاس کچھ اور ہے لیکن وہ کچھ نہیں دیتے ہیں تو کیا ان پر حق نہیں بنتا یہاں کے رہنے والوں کا تو لوگ ایک طرفہ سوچتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو باہر رہتے ہیں وہ جو ہے ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے اور وہ پیسہ ہمیں نہیں دے رہے ہمارا حق ادا نہیں کر رہے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے ہمارے پاس جو کچھ چیز ہے اس میں ان کا حق ہے تو لوگ ایک طرفہ سوچتے ہیں اس لیے ہمیشہ دونوں طرف سے سوچنا چاہیے اور ہر شخص کو ایک دوسرے جگہ پر رکھ کر کے انسان اگر سوچتا ہے تو ہمیشہ عدل اور انصاف ہو کرے گا لہذا اگر وہ کرایہ لیتے ہیں تو اس میں قطان کوئی حرض کی بات نہیں ہے جیسے اپنی بہن کو ماں یا بھائی کو انسان قرضہ دیتا ہے اب یہ کہیں کہ بھائی بھائی آپ قرض کیوں دیتے ہیں اسے آپ اسے ہبا کر دیں پورا ایسی دے دیں قرض مت واپس لیں ٹھیک اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو دے وہ لیکن اگر وہ دینے کے باوجود بھی نہیں دیتا ہے تو اس کا حق ہے وہ قرض دے اور پھر قرض واپس لے وہ جیسے دوسروں کو دیتا ہے تو اگر لوگ شریعت کے حدود میں رہ کر کے کام کریں گے تو پھر اختلافات نہیں ہوں گے لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں جو رائج ہے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو کہتے ہیں تو کوئی بھائی ہو کر کے وہ ایسا کرتا ہے حالانکہ وہ خود کیا کرتے ہیں وہ لوگ نہیں سوچتے تو اس لیے یہ سب بالکل صحیح نہیں ایسا کہنا کہ وہ بھائی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں بھائی کا حق عیادت کرنا شادی بیاہ میں شریک ہونا غم میں شریک ہونا ان کی مدد کرنا حت الامکان اور ساتھ دینا ان کا وہ کرتے ہیں اور یہ مسئلہ جہاں تھا کہ روم کا تو کرایہ بالکل لے سکتے ہیں وہ اور کیا نام ہے یا اس طریقے سے دکان ہے اس کا بھی کرایہ بالکل لے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندر جی شیخ ایک بھائی کا سوال یہ کہ کسی کا کسی کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے وہ آنکھ پر چشمہ آنکھ پر آنکھ پر سے چشمہ نکال نہیں سکتے کیونکہ نکالنے سے تکلیف ہو رہی ہے کیا چشمے کے اوپر سے تیمم کیا جا سکتا ہے نہیں چشمہ تیمم کرنے میں اتنا وقت تو نہیں لگتا ہے اگر آپ چشمہ نکال لیں گے تو آپ کی آنکھ پر اثر پڑے گا بہت معمولی وقت ہے سکنڈوں میں ہے وہ ایک بار اپنے ہاتھ کو چہرے پر پھیرنا ہے اس لیے چشمہ نکال کر کے آپ تیمم کریں چشمہ نکال کر کے اللہ یہ کہ اگر آپ کی آنکھ پر پٹی بدھی ہوئی ہے تو پھر پٹی انسان نہیں نکالے گا کیونکہ انسان اس کو نہیں نکال سکتا تو اس پٹی کے اوپر انسان مسے کر لے گا لیکن چشمہ اگر آپ کی آنکھ پر ہے تو آپ آنکھ سے چشمہ نکالیں اور اپنے چہرے کے اوپر مٹی سے تیمم کر لیں مسائی کر لیں جی قرآن بغیر وضو کے پکڑ سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے قرآن بغیر وضو کے پکڑ سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہی ہے کہ انسان کا ہمیشہ ہر حال میں وضو کی حالت میں رہنا اس کے لیے مشکل ہے اور ایک آدمی جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے اگر وضو کی حالت میں نہیں ہے تو گویا کہ آپ اسے اس سے محروم کر رہے ہیں اس سے محروم کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو کوئی ایسی دلیل نہیں آتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ بغیر وضو کے انسان قرآن نہیں پکڑ سکتا ہے جو آیت میں نے سے پہلے پڑھی تھی اس آیت سے لوگ استدلال کرتے ہیں لیکن وہ آیت فرشتوں سے متعلق ہے اور ہمارے اور آپ سے متعلق نہیں ہے اس لیے اس آیت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے لہذا قرآن کریم کو بغیر وضو کے پکڑنے میں کوئی حرج کی بات نہیں انسان اس کو پکڑ سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے حتیٰ کہ غیر مسلم بھی قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کے پڑھ سکتا ہے اور اسے دیکھ سکتا ہے اس کی تلاوت کر سکتا ہے اگر وہ غیر مسلم ہے عربی اس کو آتی ہے پڑھنا اس کو آتا ہے تو کر سکتا ہے تو اس لیے وضو کے ساتھ پڑھنے کے لیے اس کو لازم کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں آتی ہے ایک آدھ جو روایتیں آتی ہیں وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں علماء نے اس کو دیکھ خراب دیا جی وضو جو ہے طواف کے لیے شرط ہے اور نماز کے لیے شرط ہے اس پر اتفاق ہے کہ نماز اور طواف کے لیے وضو شرط ہے طواف کے لیے شرط ہے اور بہت سارے علماء واجب کہتے ہیں جی لیکن قرآن کو پکڑنے کے لیے اس کے لیے علماء کے ہاں اختلاف تو ضرور ہے لیکن اس میں راج مسئلہ یہی ہے کہ بغیر وضو کے انسان قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے قرآن کو چھو بھی سکتا ہے یہی فتویٰ دیا امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس طریقے سے بڑے بڑے محققین علماء نے جی شیخ سوال یہ ہے کہ بینک میں جو انٹرسٹ آ جاتا ہے اس کا کیا کریں کیا ان پیسوں سے گورنمنٹ کا گورنمنٹ کی جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ پے کر سکتے ہیں کیا یا لائر کی فیس پے کر سکتے ہیں کیونکہ اس سال جو پراپرٹی ٹیکس وہ پچیس پرسینٹ ہو گیا ہے ہاں دیکھیے جو سود آتا ہے اس کے بارے میں سے پہلے بھی کئی بار یہ بات بتائی گئی ہے کہ کہاں اس کو خرچ کرنا ہے اب جو لائر ہے یا جو وکیل ہے اگر وہ کیس آپ کا ایسا ہے جس میں کسی پر ظلم کے لیے نہیں بلکہ اپنے دفاع کے لیے ہے یا آپ کو اس میں ستایا جا رہا ہے تو اسی جگہ پر آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں یا آپ کا اپنا حق ہے لیکن نہیں ملتا ہے جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے پیپر بنانا مان لیجئے یا پاسپورٹ بنوانا یا اس طریقے سے اور کوئی کام کروانا یا آپ کا حق ہے لیکن اگر آپ انہیں رشوت نہیں دیں گے تو وہ صحیح رپورٹ نہیں لگائیں گے اور آپ کا کام نہیں ہوگا تو یہ آپ کا اپنا کام ہے اس لیے وہاں پر انسان خرچ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کسی پر ظلم کرنے کے لیے کسی کو ناحک پھنسانے کے لیے کیس میں آپ وکیل رکھتے ہیں کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں وہ آپ کا عمل بھی حرام ہے غلط ہے اور ایسی جگہ میں اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوگا تو انسان اپنے دفاع کے لیے اپنی حفاظت کے لیے یا اپنا حق لینے کے لیے جو حق انسان کو بغیر پیسے کے ملنا چاہیے بغیر رشوت کے ملنا چاہیے لیکن وہاں بغیر رشوت کے نہیں ملتا ہے تو ایسی صورت میں انسان اس کو جو ہے وہاں پر استعمال کر سکتا ہے جہاں تک پراپرٹی کے اندر جو ٹیکس وغیرہ کی بات ہے تو ٹیکس وغیرہ کے اندر بھی اس کو جو ہے انسان استعمال کر سکتا ہے انشاءاللہ کوئی حرض کی بات نہیں ہے جی ہاں ان شاء اللہ لذیذ کیونکہ جو ٹیکس وغیرہ ہیں یہ یعنی یہ شریعت سے نہیں ہوتے ہیں اس لیے اس سے بچنا چاہیے اگرچہ بادرما کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا اپنا ہی معاملہ ہے لہذا نہیں دینا چاہیے لیکن صحیح جو بات نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان ٹیکس میں اسے استعمال کر سکتا ہے خاص طور سے اگر ٹیکس ظالمانہ ہے ایسے ٹیکس کی جس کی کوئی یعنی نہ قانونی طور پر کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی یعنی شریعت کے دائرے میں ہے وہ تو ابھی میں فتویٰ پڑھ رہا تھا ہمارے استاد مربی ڈاکٹر علامہ فضل الرحمان مدنی حفظ الرحمۃ اللہ علیہ کا نعمت المنان جو کی کتاب ہے فتح پر مشتمل ہے کئی جلدوں میں اس میں مسئلہ میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ہی کہا ہے کہ جو ظالمانہ ٹیکسز وغیرہ ہیں وہاں انسان خرچ کرے کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہاں انسان لگا سکتا ہے جی سوال یہ کہ کیا شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا سکتے ہیں شیئر مارکیٹ وغیرہ میں پیسہ نہیں لگا سکتے ہیں نہیں لگانا چاہیے یہی اصل ہے کیونکہ جو بھی شیئر مارکیٹ ہے آج کل وہ سب سود اور دھوکے پر مبنی ہے اللہ یہ کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں پورا یقین ہے کہ وہ کمپنی ہے پروڈکٹ ہے اس کے ہاں بناتی ہے اور اس میں دھوکہ نہیں ہے اور حلال کاروبار کرتی ہے امانت دار لوگ ہیں دیانت دار لوگ ہیں مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے ہمارے نبی نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی تجارت کی ہے لیکن امانت دار ہونا چاہیے اور دیانت دار ہونا چاہیے تو اگر یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تو انسان لگا سکتا ہے عام طور پر شرطیں نہیں پائی جاتی خاص طور سے غیر مسلم ملکوں میں تو وہاں پر انسان کو نہیں لگانا چاہیے لیکن جیسے آپ سعودی عرب کے اندر ہیں یہاں پر مان لیجیے سیمنٹ فیکٹری ہے یا کھاد کی فیکٹری ہے یا اس طریقے سے اور فیکٹریاں ہیں جو سب کام کرتی ہیں تو وہاں پر انسان اس میں شیئر لگا سکتا ہے لیکن عمومی طور پر جو غیر مسلم ملکوں کے اندر ہے یا وہ مسلمان ملک جہاں پر اسلام اسلامی قانون وغیرہ کا نفاذ نہیں ہے اور وہاں پورا کاروبار یورپ یا غیر مسلموں سے لیا ہوا ہے تو وہاں پر عام طور پر شیئر مارکیٹ وغیرہ کے اندر سب حرام ہوتا ہے اور اس کے اندر انسان کو حصہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ مال ہے اور مال کے بارے میں دو سوال ہوگا مال آپ نے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا تو انسان کو اس بات کا دھیان دینا چاہیے خیر شیخ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کھلا شرک کے اکبر کرتا ہے اور وہ عمرہ یا حج پر جا جا رہا ہے تو کیا اس سے دعا کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ تو غیر مسلم کی بھی دعا سنتا ہے ہر مظلوم کی دعا سنتا ہے مظلوم چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو دعا جو ہے کہہ سکتا ہے انسان لیکن کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اگر وہ دعا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کرنے کے بجائے واسطے سے کرتا ہے پیر فقیر کا واسطہ لیتا ہے ظاہر بات ہے ہے حرام ایسا کرنا تو دعا کی درخواست ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ عموماً اسے مسلمان ہی کا حکم حاصل ہے اس میں کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں انسان کہہ سکتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو نصیحت بھی کرنی چاہیے اگر انسان کو معلوم ہے کہ شرک کرتے ہیں کھلا ہوا شرک ہے ان کے ہاں تو ان کو نصیحت کریں اچھے انداز میں کہ بھئی آپ شرک کرتے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے جب تک آپ شرک نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مال کی بربادی ہے اچھے انداز میں ان کو سمجھانے کی انسان کوشش کرے اگر نہیں سمجھا سکتا علماء کے ذریعے سمجھائے یا ان کے واٹس ایپ پر کوئی کلپ بھیج دے یا کوئی جو ہے مقالہ ہو یا لٹریچر ہو بھیج دے تاکہ وہ پڑھ لیں سن لیں اس کو تو ایسی صورت میں یہ بھی یہ بھی بہتر ہے تو دعا کی درخواست کی جہاں تک بات ہے تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ان کو نصیحت کرنی چاہیے اگر انسان کے پاس استاد ہے اور علم ہے ان کو شرک سے دور رہنے کے لیے نصیحت کرنی چاہیے اس سے زیادہ ضروری ہے ورنہ عمومی طور پر دعا کی درخواست کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں جی۔ جزاک اللہ خیر شیخ سوال یہ ہے کہ کیا سنت موقعہ کو وقت پر پڑھنا ضروری ہے سنت موقع ضروری نہیں ہے پڑھنا موقع مطلب جس سنت کی زیادہ تاکید آئی ہوئی ہے لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو پڑھنا چاہیے اور اگر چھوٹ جائے تو بعد میں اس کی قضا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ موقع اور ضروری دو الگ الگ ہیں جو ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں سنت موقع کا پڑھنا ضروری نہیں ہے وہ بھی سنت ہے لیکن اس کی زیادہ تاکید آئی ہوئی ہے یہ کہہ سکتے ہیں لیکن ظاہر باتیں نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اگر نماز میں کچھ ہمارے خلل رہ جاتا ہے تو سنتیں اس کو پوری کر دیتی ہیں اور ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے اس طریقے سے ہمارے نبی کی حدیث جو سنت جو دن اور رات میں بارہ سنت پڑھتا ہے نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد سب ملا کر کے بارہ دن اور رات میں سنتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن اس کا کرنا ضروری نہیں ہے ہم اس کو ضروری نہیں کہہ سکتے کیونکہ شریعت میں اس کو واجب قرار نہیں دیا گیا تو جو شریعت نے واجب نہیں کہا ہم اس کو واجب نہیں کہہ سکتے جی سوال یہ ہے کہ اگر وطر کی نماز چھوٹ جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے کون سی نماز وطر کی نماز فطر کی نماز شیخ وطر کی نماز اگر چھوٹ جائے تو اگر آپ اسے فجر کی اذان کے بعد آپ کو یاد آیا کہ ہم نے آج وطر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو فجر کی اذان کے بعد آپ اسے ادا کر سکتے ہیں فجر کی اذان کے بعد نہیں یاد آیا اب سورج فجر کی نماز ختم ہو گئی اب نہیں پڑھ سکتے سورج نکلنے کے بعد پڑھیے آپ اس کو اس کی ادا کرنے کا طریقہ دو طریقہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے وطر کی نماز عام حالات میں پڑھی جاتی ہے ویسی آپ پڑھیں گے یعنی ایک رکعت آپ پڑھتے ہیں تو ایک رکعت پڑھیں گے اگر تین رکعت پڑھتے تھے تین رکعت پڑھیں گے پانچ پڑھتے تھے تو پانچ رکعت پڑھیں گے آپ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اسے جفت کر کے پڑھنا چاہیں تو جفت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ کی عادت ہے ایک رکعت پڑھنے کی تو آپ دو پڑھ سکتے ہیں سورج نکلنے کے بعد تین کی عادت ہے تو آپ اسے چار پڑھ لیں جی پانچ کی عادت ہے تو آپ اسے جو چھ پڑھ لیں تو اس طریقے سے جفت کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دونوں طریقہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے آپ یہ بھی کر سکتے وہ بھی کر سکتے ہیں جی ایک سوال یہ ہے بہن کا سوال یہ تھا کہ ان کا کہیں رشتہ ہوا ہے اور رشتے کے وقت رضامندی تھی کہ وہ پردہ وغیرہ کرے گی اور ساری چیزوں کی پابندی کریں گی اس وقت رضامندی تھی لیکن بعد میں وہ بدل گئے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میرے رشتے داروں کے سامنے نکلنا ہوگا میرے کزنس کے سامنے نکلنا ہوگا اور وہ جو ہے اس بات سے پلٹ گئے اور پھر وہ وہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے ان کے والدین بھی ابھی جو ہے اس کو کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں حالانکہ ابھی صرف اور صرف رشتہ ہوا ہے نکاح نہیں ہوا ہے وہ وہ بری طریقے سے پھنسی ہوئی ہیں اس حالت میں کیا کریں ان کے ماں باپ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے نکاح مت کریں ان کے ساتھ میں مت رشتہ کریں توڑ دیں رشتہ کیونکہ شریعت کے خلاف ہے یہ شریعت کہتی ہے پردہ کرنے کے لیے اور وہ کہتے ہیں نہیں پردہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو نکلنا پڑے گا چہرہ دکھانا پڑے گا سب کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا پڑے گا رشتہ توڑ دے رشتے کے اندر بھلائی نہیں ہے جی نیشے مگر وہ ان کا کہنا یہ کہ ابھی ان کے گھر والے بھی جو ہے نا وہیں پر رشتہ کرنے پہ مصر ہے وہ وہ اکیلی ہیں مقابلے میں ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے ان کے والدین بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے رشتہ توڑنے پر ان کا ساتھ دین دے رہا ہے ان کا ساتھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ کہیں کہ ہم وہاں نکاح نہیں کریں گے اور لڑکی کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی ہے جب تک لڑکی راضی نہیں ہوگی شادی نہیں ہو سکتی نکاح نہیں ہو سکتا شریعت نے عورت کو اتنا پاور دیا ہے کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوگی کوئی ان کا نکاح نہیں کر سکتا نکاح نہیں ہوگا یہ شریعت کے اندر اس لیے وہ ڈٹ جائیں کہیں کہ نہیں شریعت کے خلاف لہٰذا میں وہاں رشتہ نہیں کروں گی جب وہ ڈٹ جائیں گی تو رشتہ نہیں ہوگا ان کا اللہ ان کی مدد کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے جی۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز آپ چھوڑیں گے رشتہ چھوڑیں گے یا کوئی اور چیز چھوڑ دیں گے مال چھوڑ دیں گے کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دے گا یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لہٰذا اگر وہ دین کے لیے اللہ کے لیے ایسا کر رہی ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے تو اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہتر اور اچھا رشتہ عطا کرے گا اپنے والدین کو سمجھائیں وہ اگر نہیں سمجھا سکتی ہیں تو ان کے جو دیگر رشتے دار ان کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی لڑکی نہیں چاہتی ہے تو آپ زبرستی مت کریں اور زبرستی نکاح اور جو ہے نہیں ہوتا ہے شادی نہیں ہوتی ہے تو ان کو سمجھائیں انشاءاللہ اللہ وہ مان جائیں گے اور اگر نہیں مانتے ہیں تو بھی زبردستی شادی نہیں ہوتی ہے جی اللہ خشر سوال یہ تھا کہ اگر کوئی بیمار روزہ نہ رکھ کر کھانا کھلائے کسی غریب کو تو اسے کتنے ٹائم کا کھانا کھلانا ہوگا اسے ہر روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا کھلانا ہوگا ہر روزے کے بدلے ہر دن کے بدلے ایک وقت کا کھانا کھلانا ہوگا لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ مریض کیسا ہے اگر مریض ایسا ہے کہ اس کی بیماری عارضی اور وقتی ہے اور بعد میں ٹھیک ہو جائے گا وقتی طور پر بیمار ہو گیا وقتی طور پر آپریشن اس کو کرنا پڑا آپریشن ٹھیک ہو جائے گا تو بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ کی قضا کرے گا وہ نہیں کھلائے گا غریب اور مسکینوں کو کون کھلائے گا فدیہ کون دے گا جس آدمی کو دائمی بیماری ہو ہمیشہ بیمار رہتا ہے وہ یا ہمیشہ یا اس کی بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اسی صورت میں ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا ایک وقت کا چاہے ڈیلی کھلائے پورا رمضان یا رمضان کے بعد تیس آدمی کو بلا کر کے کھلا دے یا دو بار میں کھلا دے پندرہ آدمی کو بلا کر کے پندرہ آدمی کو یا دس دس آدمی کو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے یا تو کھانا کھلا دے یا تو ان کو کلّہ دے دے خوراک دے دے جو اس علاقے کی خوراک ہے چاول ہے مان لیجیے یا آٹا ہے گیہوں ہے وہ ان کو دے دے اور وہ تقریباً سوا کلو بنتا ہے ٹائم کا یا اس کے آس پاس یا اسے کچھ زیادہ اتنا دے دے اور اس طریقے سے اس کا فدیہ ادا ہو جائے اگر کھلاتا ہے تو اس میں زیادہ احسان ہے کیونکہ کھلانے میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس میں زیادہ احسان ہے لیکن اگر وہ غلہ دے دیتا ہے تو بھی ادا ہو جائے گا اور غلہ صرف اتنا دینا اس کے لیے ضروری ہے کہ سوا کلو چاول مان لیجئے یہ ضروری ہے اب اس کے ساتھ وہ نمک بھی دیتا ہے مسالہ بھی دے دیتا ہے یا اس طریقے سے آٹا بھی دے دیتا ہے تو احسان پر احسان ہے یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس نے اجازت دے دیا لیکن جو واجب ہے اس آدمی کے اوپر وہ اتنا صرف ہے کہ وہ سوا کلو غلہ ایک آدمی ایک دن کے بدلے دے دے تو یا تو غلہ دے دے یا تو ان کو کھانا بنا کر کے کھلا دے جی سوال یہ تھا کہ اذان کے وقت تلاوت یا عبادت کرنا کیسا ہے اب اذان کے وقت تلاوت کرنا یا عبادت کرنا عبادت اگر نماز کی ہے تو ظاہر بات انسان نماز پوری کرے گا وہ اس کو نہیں توڑے گا نماز میں نماز کو جاری رکھے گا لیکن اگر وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اسی صورت میں وہ تلاوت بھی کرتا رہے اور اذان کا بھی جواب دیتا رہے کوئی حرض کی بات نہیں تلاوت بھی کرے اور اذان کا جواب بھی دیتا رہے یہ تلاوت روک دے اور اذان کا جواب دے دے کوئی حرض کی بات نہیں اس کے اندر یا اس طریقے سے انسان طواف کرتا ہے طواف کے دوران اذان شروع ہو جاتی ہے انسان طواف بھی کرے اور اذان کا جواب بھی دیتا رہے کوئی حرض کی بات نہیں اس کے اندر تو اذان شروع ہو جانے سے کوئی مسا نہیں ہوتا اس کے اوپر اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو انسان سنت توڑے گا اور سنت نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن اگر اذان ہو رہی ہے تو اسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ اگر نماز پہلے شروع کر دیا ہے تو نماز جاری رکھے گا اور اگر نماز نہیں شروع کیا ہے تو اذان کا جواب دے دے اذان کا جواب دے دے اس کے بعد سنت شروع شروع کرے اللہ یہ کہ اگر جمعہ کی اذان ہے خطبے کی اگر خطبے کی اذان ہو رہی ہے امام ممبر پر چڑھ گیا ہے تو اذان کا جواب دینے کے بجائے اس کو سنت پڑھنا چاہیے کیونکہ اذان یہ سنت یہ کیا نام ہے خطبہ سننا ضروری ہے اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے لہذا اگر وہ اذان کا جواب دے گا تو خطبہ چھوٹ جائے گا اس کا اس لیے وہ کیا کرے سنت پڑھ لے اور سنت کے بعد خطبہ سننا شروع کر دے لیکن اگر ممبر پر جب امام چڑھتا ہے وہ اذان نہیں ہے پنج وقتہ نماز کی اذان ہے تو انسان اذان کا جواب دے دے اس کے بعد سنت پڑھے یا اذان یا نماز پڑھ رہا تھا اذان شروع ہو گئی نماز جاری رکھے قرآن کی تلاوت روک دے قرآن کی تلاوت کرتا رہے اذان کا جواب دیتا رہے اور اس کی بات نہیں جی آخری سوال لے لیں جی سوال تو بہت سارے لیکن وقت کم ہے ایک آخری سوال یہ ہے کہ سوال ہی نہیں تھا نہیں جی شروع میں سوال ہی نہیں آ رہے تھے کہہ رہا ہوں جی جی جی سوالات بہت سارے آئے ہوئے ہیں جی جی سوال یہ ہے کہ کیا اگر عورت جماعت سے نماز پڑھائے تو کیا اسے اقامت دینا ضروری ہے ضروری نہیں ہے اگر جماعت سے نماز پڑھتی ہے اقامت مردوں کے اوپر ہوتی ہے لیکن اگر وہ گھر کے اندر پڑھتی ہے وہ اور آواز باہر نہیں جاتی ہے اور جماعت سے پڑھ رہی عورتیں اور اس میں سے کوئی اقامت کہہ دیتی ہے تو کوئی حرج کی بھی بات نہیں ہے جی لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے ضروری مردوں کے لیے اذان دینا اقامت دینا یہ مردوں کے لیے ضروری ہے عورتوں کے لیے اقامت ضروری نہیں ہے حتیٰ کہ جس آدمی کی نماز چھوٹ گئی ہو فرض نماز اور اگر وہ بعد میں پڑھتا ہے اکیلے پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی اقامت ضروری نہیں ہے کیونکہ اقامت جماعت کے لیے ہوتی ہے مردوں کے لیے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کی نماز جیسے عشاء کی نماز چھوٹ گئی اب وہ اکیلے پڑھ رہا بعد میں تو کیا اقامت کہے گا وہ کہتے ہیں کہ اقامت کہنا ضروری نہیں ہے اقامت جماعت کے لیے ہوتی ہے اور تنہا پڑھ رہا ہے اور اگر اقامت کہہ لیتا ہے تو وہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو عورتوں کا بھی معاملہ یہی ہے کہ عورتوں کے لیے اقامت ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ جماعت سے پڑھتی ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آواز باہر نہیں جاتی ہے گھر کے اندر ہیں روم کے اندر اور اقامت کہہ کر کے نماز پڑھتی ہیں اور اس طریقے سے تلاوت بھی کرتی ہیں دہلی نماز ہے اور آواز انہی کے درمیان میں رہتی ہے اور پھر وہ آمین بھی کہتی ہیں اور اللہ اکبر کہتی ہیں کہ عورتیں سن لیتی ہیں جو دو تین چار عورتیں ہیں گھر کی انہیں تک آواز رہتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں جی ہاں کیونکہ جماعت عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے جماعت سے پڑھیں گی افضل ہے لیکن اکیلے اکیلے بھی وہ گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں جی معذرت میں غلط بولا ابھی دس منٹ باقی ہے ہمارے ہاں میں سمجھا کہ ساڑھے پانچ تک ہے لیکن پانچ چالیس تک وقت ہے ہمارا تو کچھ ہم سوالات لے سکتے ہیں لوگوں کے ایک ساتھی کہہ رہے کہ وہ جب آپ ان کو اس بارے میں بتا رہے تھے کیا کہتے ہیں بینک کے بارے میں شیئر مارکیٹ کے بارے میں بتا رہے تھے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے تو اس وقت موجود نہیں تھے تو ان کا سوال یہ کہ اگر اس میں بینک موجود نہ ہو اور وہ آپسی میں ان کا شیئر مارکیٹ ہے تو کیا ہم اس میں پیسہ لگا سکتے ہیں اس وقت جب آپ سوال بتا رہے تھے اس وقت جوائن کیے وہ سن نہیں پائے مکمل طور پر آپ کی بات تو ریکارڈ ہے سن لیں گے بعد میں انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے جی جی ٹھیک ہے جی، نہیں اور کیا سوال ان کا ہے جی سر آپس میں کچھ لوگ شیئر مارکیٹ بنائے ہیں جی جی بینک اس میں بینک انوالو نہیں ہے تو کیا تو اچھی بات اگر دو چار دوست لوگ آپس میں مل کر کے کام شروع کرتے ہیں کہ بھئی آپ اتنا پیسہ لگائیے یا آپ اتنا لگائیے یا ہم نے کام شروع کیا اس میں اتنا لگائیں گے تو اس کے لحاظ سے اتنا فائدہ ہوگا تو الحمد للہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اچھی بات ہے لیکن امانت دار ہونا چاہیے دیانت دار ہونا چاہیے اور حلال کاروبار ہونا چاہیے اور پیسہ لگانے کے بعد اس میں جو فائدہ ہے وہ فکس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اتنا ہی آپ کو فائدہ دیں گے بلکہ فائدہ کے لحاظ سے ہونا چاہیے کہ اتنا پرسنٹیج آپ کو ملے گا اتنا ان کو ملے گا جتنا پیسہ لگائیں گے اس کے لحاظ سے متعین نہ ہو کہ ہر مہینے ہم آپ کو اتنا دیں گے ایک ہزار دیں گے یا دس ہزار دیں گے متعین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تجارت کے اندر نقصان بھی ہوتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے فائدہ زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے کسی مہینے زیادہ ہوگا کسی مہینے کم ہوگا کسی سال زیادہ ہوگا کسی سال کم ہوگا اگر متعین ہے تو یہی یہ حرام اور ناجائز ہے تو کر سکتے ہیں بینک کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ہی زیادہ بہتر ہے بینک تو عام طور پر سودی کاروبار ہوتا ہے اگر چند اخوان اور ساتھی اکٹھا ہوتے ہیں کوئی بزنس شروع کرتے ہیں مان لیجئے کوئی کیا نام ہے زمین کا کاروبار شروع کرتا ہے یا اس طریقے سے کوئی بلڈنگ بنانا شروع کرتا ہے یا کوئی کولڈ اسٹور کا کام شروع کرتا ہے یا کوئی جانور مویشی پالنے کا کام شروع کرتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اگر اللہ نے دیا ہے تو ہم ساتھ دیں اپنے ساتھیوں کا اور شریک ہوں لیکن یہی ضروری ہے کہ امانت دار ہوں سچے ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہیں اچھے امانت دار سچے لوگ ہیں حلال کاروبار ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے بینک سے تو بہت اچھا ہے بینک میں تو سودی کاروبار ہوتا ہے جی ایک سوال یہ تھا کیا نان مسلم ایریا میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں جہاں زیادہ کافر لوگ رہتے ہیں اگرچہ کہ مزید موجود ہو دیکھیے خریدنے میں کوئی مسئلہ نہیں بالکل خرید سکتے ہیں غیر مسلم سے لین دین کر سکتے ہیں غیر مسلم کا مال خرید سکتے ہیں آپ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے ساتھ تجارت کیا اور آپ کی درا جو تھی اس کے ان پاس ہی رکھی ہوئی تھی آپ کی وفات ہوگی تو اس طریقے سے غیر مسلم کے مشکیزے سے آپ نے پانی پیا تو کوئی حرج کی بات نہیں بالکل کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو حالات ہیں ان حالات کو سامنے رکھ کر کے ہم یہی کہیں گے نصیحت کریں گے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جہاں پر ان کی اپنی زیادہ اکثریت ہو تاکہ اس کی جان اور مال اور اس کی عزت کی حفاظت ہو سکے ورنہ جہاں تک شریعت کی روشنی میں جواز کی بات ہے تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے آپ بالکل خرید سکتے ہیں جی ہاں ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں میں بینک میں لاکر لینے گیا تو بینک والے بولے کہ آپ کو کچھ فکس ڈپوزٹ کرنا پڑے گا لینا پڑے گا تو پانچ سال میں آٹھ سال میں پانچ لاکھ ملے گا تو آگے ڈھائی لاکھ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں سب غلط نہیں کرنا چاہیے سودی کاروبار ہے سب حرام ہے جی سوال یہ جی، جی بیمہ کرنا یا لائف انشورنس وغیرہ یا فکس ڈپوزٹ کرنا یہ سب ساری چیزیں کیا ہیں یہ بالکل صحیح نہیں غلط ہے سبھی بالکل حرام ہے سود ہے سبھی جی جس بہن نے وہ سوال کیا تھا احکامت والا اگر اور ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اور اگر گھر میں شوہر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور بیوی پیچھے نماز پڑھ رہی ہے تو اقامت کون دے گا اگر بیوی نماز پڑھ رہی ہے تو مرد اقامت دے گا مرد اقامت دے گا اور پیچھے عورت نماز پڑھے گی اس کی اور بیوی اگر میاں بیوی صرف ہیں یا بیٹیاں ہیں مان لیجیے تو وہ آمین بھی کہہ سکتی ہیں لیکن اقامت مرد ہی کہے گا جی سوال یہ ہے کہ کیا ہم نقدی پیسہ نقدی پیسے سے فدیہ دے سکتے ہیں نقدی پیسے سے فدیہ جی شیخ اصل تو کھانا کھلانا ہی ہے کہ ان کو کھانا کھلایا جائے جی جو مسکین ہے محتاج ان ان کو کو کھانا کھلانا غلہ دینے کی بات ہے اصل یہی ہے کہ انسان ان کو غلہ ہی دے یا ان کو کھانا کھلائے تو من کیا ہوا ہے کھانے کا لفظ اس کے اندر کہ انسان ان کو کھانا کھلائے یا گلہ ان کو دے دے جو کھانے کھانا کھایا جاتا ہے وہ دے دے انسان یہی اصل ہے جو ہے فدیا کے اندر جی بھائی سوال کرتے ہیں کہ شرک اور بدایت میں کیا فرق ہوتا ہے بدایت کب شرک بن جاتا ہے بھائی دیکھیے شرک اور بدعت میں کیا فرق ہے اور بدعت کب شرک بن جاتی ہے بدعت اگر شرک سے متعلق ہے تو وہ شرک ہو جائے گی اسے بدعت بھی کہیں گے کیونکہ یہ دین کی تکمیل کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس لیے اس کو بدعت ہی کہا جائے گا اس لیے بدعت کی علماء نے دو قسمیں میں کی ہیں ایک بدعت ہے فسق والی بدعت اور ایک بدعت ہے کفر والی بدعت تو فسق والی بدعت جس کا تعلق ایمان اور عقیدے سے نہیں ہے وہ فسق والی بدعت ہے جیسے شب برات بنانا شب معراج بنانا نماز سے پہلے نیت کرنا زبان سے یا اس طریقے سے اور بہت ساری بدعت اور خرافات ہمارے یہاں معاشرے کے نرائج ہیں یہ سب بدعت مفسقہ ہیں اور ایک بدعت مکفرہ بدعت مکفرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بدعت جو کفر والی بدعت ہو جیسے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرے اللہ تعالیٰ کے اور صفات میں سے انکار کرے جنت اور جہنم کا انکار کر دے یا اس طریقے سے عذاب قبر کا انکار کر دے اس کو بدعت بھی کہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کفر بھی ہے اس لیے کفر ہے کیونکہ یہ کفریہ چیز ہیں دین کی بنیادی باتیں ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جنت بھی موجود ہے جاننا بھی موجود ہے اور قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور نعمتیں بھی ملتی ہیں مومنوں کو حساب کتاب ہوگا فرشتے موجود ہیں شیطان ہیں اب ان سب کا کوئی انکار کر دے اس کو بدعت مقفرہ کہا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رویت کا انکار کر دے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کوئی نہیں کرے گا یا یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے قرآن مخلوق اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے جس کو بدعت بھی کہیں گے اور کفر بھی کہا جائے گا بدعت اس لیے کہ دین کے اندر نئی چیز ہے یہ دین کے اندر نئی چیز ہے شرک اور کفر سب نئی چیزیں ہیں اللہ نے دین کو مکمل کر دیا شرک اور کفر کا خاتمہ ہو گیا اس کے ذریعے سے اب اس کے اندر کوئی ایسا عقیدہ رکھے گا تو گویا کہ وہ دین کے اندر نئی چیز پیدا کر رہا ہے اب یہ نئی چیز یا تو فسق ہوگی یا تو کفر ہوگی شرک ہوگی تو لہذا اگر بدعت کا تعلق شرک سے ہے تو شرک ہو جائے گا وہ بدعت اور اگر وہ عمل سے ہے تو عملی بدعت ہوگی فسق والی بدعت ہوگی جی ورنہ ورنہ عام طور پر جو فرق کیا جاتا ہے کہ شرک یہ ہے کہ جیسے اور شرک بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک چھوٹا شرک ہوتا ہے ایک بڑا شرک ہوتا ہے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اس کی الوحیت میں یا اس کی صفات میں شریک کرنا یہ بڑا شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کا رب ماننا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننا اللہ تعالیٰ کے بات میں کسی کو شریک کرنا اور میں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نام خاص ہیں صفات خاص ہیں ان کو کسی اور کے بارے میں سوچنا اور کہنا کہ بھی ان میں فلاں پیر فقیر بھی شریک ہے وہ بھی شریک ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا شرک ہے اور بدات یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرنا جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری بدعتیں جو رائج ہیں جس کی کوئی دلیل نہ ہو اور اس کو دین کے اندر پیدا کرے انسان مذہب کے کوڈے شب برات شب معراج یا اس طریقے سے اور سب رسمیں اور جو جن جو غیر مسلموں سے لی ہوئی یا اس طریقے سے بدعت اور جو پائی جاتی ہیں یہ سب ساری چیزیں کرنا یہ سب بدعت کے دائرے کے اندر آتی ہیں جی شیخ ایک آخری سوال ہے کہ کے متعلق شاید وہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر دو رکعت چار رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت دوسرے پہلے تشود میں کس طرح بیٹھیں گے اور اگر دو رکعت والی نماز ہے تو آخری تشود میں کس طرح بیٹھا جائے گا ہاں دیکھیے اس میں تورک جو ہے اس ان نمازوں میں ہے جس میں دو تشود ہوتا ہے اس میں تورک ہے اور جس میں ایک ہی تشود ہے اس میں تورک نہیں ہے فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے باقی ساری نمازوں میں تورک ہے اور آخری تشود میں تورک ہوتا پہلے میں نہیں ہوتا فجر کی نماز میں تورک نہیں ہے کیونکہ ایک ہی تشود ہے اس کے اندر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے وہ یہ تھا حدیث جو صحابہ نے بیان کیا کہ آپ آخری تشود میں تورک کرتے تھے اگر ایک تشود ہے تو اس کو آخری نہیں کہا جائے گا یہی بات امام علام رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے اور یہی امام احمد بن بنبر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے وہ یہ ہے کہ جس میں دو تشود ہے اس کے آخری تشود میں تورک کیا جائے گا اور جو نماز جس میں ایک ہی تشود ہے اس میں تورک نہیں ہے امام شافعی کے ہاں کیا ہے جس میں سلام پھیریں گے اس میں تورک ہے اور اسی پر ہندوستان میں اہل حدیثوں کا عمل تھا لیکن اب اس پر عمل ان کا نہیں رہ گیا ہے کیونکہ ہماری پہچان یہی ہے کہ حق بات ملتی حدیث ملتی ہے پرانی بات کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں تھیں ایسی جو وہاں رہتے ہوئے یعنی سنت کی موافق نہیں تھی لوگ عمل کرتے تھے لیکن الحمدللہ معلوم ہم نے چھوڑ دیا عید اور بقرعید کے اندر دو خطبے ہمارے یہاں ہوتے تھے اب ایک خطبہ ہوتا ہے کیونکہ یہی اصل ہے کہ عید اور بقرعید کے اندر ایک ہی خطبہ ہو جی کے کے اندر ہم رکو بعد دعا کرتے تھے حالانکہ میں رکو سے پہلے دعا کرنا یہ زیادہ افضل ہے اگرچہ وہ بھی جائز ہے لیکن افضل اور بہتر یہی ہے اس لیے ہمارے یہاں الحمد للہ ایک ہی رکو سے پہلے دعا کی جاتی ہے اس طریقے سے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں تو بہرحال جو تورک ہے وہ ان نمازوں کے اندر جن میں دو تشود ہو اور وہ فجر چھوڑ کر کے باقی تمام نمازوں کے آخری تشود کے اندر تورک ہوتا ہے آخری کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں دو تشود ہو اگر ایک ہی ہے تو اس کو آخری نہیں کہیں گے اگر کسی کے پاس ایک ہی بیٹا اس کو نہیں کہیں میرا آخری بیٹا ہے اس کو کہیں گے کہ میرا ایک ہی بیٹا آخری نہیں کہیں گے اگر دو تین چار بیٹے ہیں دو تین چار اولاد ہیں تو کہیں گے کہ میری آخری اولاد ہے یہ یعنی اس سے پہلے بھی اولاد ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یعنی آپ سے پہلے نبی گزر چکے ہیں یعنی کہ آپ پہلے نبی ہیں اگر ایک ہی نبی ہوں گے تو آخری نہیں کہا جائے گا ان کو آپ آخری نبی یعنی آپ سے پہلے بھی نبی گزر چکے ہیں تو آخری میں اس بات کی دلیل موجود ہے اور یہ بہت بڑی فقاہت کی بات ہے اور یہ امام البائی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقہ کے مالک تھے اور یعنی الحمد للہ کیونکہ فقہ کتاب و سنت ہی کا نام الحمد للہ تو اور امام احمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی قول ہے کہ دو تشہد والی نماز میں آخری رکعت کے اندر آخری تشہد میں تور کیا جائے گا تو آخری جو لفظ ہے اس میں اس سے یہی دلیل ملتی ہے کہ جن میں دو تشہد ہے اسی کو آخر والے کو آخری کہیں گے اگر ایک تشہد والی نماز ہے تو اس کو آخری نہیں کہا جائے گا تو اس لیے تورک ہم کریں گے فجر چھوڑ کر کے باقی تمام فرض نمازوں کے اندر ظہر اثر مغرب اور رشا فجر میں تورک نہیں ہوگا آج بھی بہت سارے ہمارے علیحدی ساتھی کرتے ہیں شاید انہیں دلیل نہیں پہنچی ہوگی علم نہیں ہوگا اس لیے ایسا کرتے ہیں اگر معلوم ہو جائے گا فوراً چھوڑ دیں گے یہی تمہاری پہچان ہے اور سب کی پہچان یہی ہونی چاہیے کہ حق مل جائے اس پر عمل کر لے انسان جی ہاں اذان ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو توفیق دے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ شریک ہوئے انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہمارے شیخ محترم کا درس ہوگا جزاکم اللہ خیر مبارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ وبرکاتہ